حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح تشہو سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے بسم اللہ و باللہ التحیات یہاں سے لے کر وعوذ بہی من النار یہاں تک یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ تمام آداب دعائیں اور پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام رحمت اور برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے اس کی پناہ چاہتا ہوں امام ابو عبد الرحمان نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کسی دوسرے راوی نے اس روایت میں ایمن بن نابل کی موافقت کی ہو ایمن ہمارے نزدیک معتبر راوی ہے لیکن یہ روایت درست نہیں اور توفیق اللہ تعالی کی مدد ہی سے ملتی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بیاسی